خدا بن جاتی ہے واہ واہ علم اگر وہی کے تابع نہ رہے تو علم کی بہار بھی اس کائنات کے لیے خدا ہو جاتی ہے بہرو تشتو کوہ تارو باغ و راگ از بنے تیار آئے او داغ داغ ایک اور رہا کے اوپر بم گرتا ہے تو سارے کا سارا قصہ جو ہے وہ ختم کر کے رکھ دیتا ہے یہی جو علم بغیر وہی کے ہے سینے افرنگ را نارے ازوش حالانکہ علم نور ہوتا ہے لیکن یہی نور جو تھا سینہ افرنگ میں جب پہنچا ہے تو آگ بن گیا ہے لذتے سب خون جل جلغارے ازو اب اس کے بعد کام یہی لے رہے کہیں حملہ بول دیا کہیں سب خون بول دیا ایرے وایو نے دیہات پیچھے کی طرف لوٹا دیتا ہے زمانے وال پیچھے کی طرف ہوتا بجائے اس کے کہ آگے چلائے وہ جو پہلا بات بیری سے مٹی زمانے کی ہوتی تھی غیر مہذب یہ اس طرف لے جاتا ہے پھر سے تاریخ کو اور زمانے کو می برند سرمایا ہے راؤ قوت ابلیس را یار شبہ ہاں اگر وہی کتابیں نہیں ہیں تو پھر علم سے زیادہ اور زیادہ اجلی کی چیز نہیں کوئی ہو سکتی نور نار اصحبت نارے کے بعد اجلیز کی صحبت سے اس کا نور بھی نار ہو جاتا ہے تو شہران کے متعلق نیز کے متعلق ہے نا کہ نار سے پیدا ہوا ہوا تو اب یہ خالص نور ہے علم لیکن جب یہ نار کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو پھر یہ خود نار ہو جاتا ہے کشتنے ابلیس سارے مشکل بڑی اہم چیز ہے جی یہ یہ وہ ہے نا حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اگلے یہ آتی ہے مصرے میں میں وہاں عرض کروں گا کشتنے ابلیس کار مشکل یہ جتنے بھی جذبات ہیں انسان کے تو سب والوں نے بڑی غلط نگہی سے یہ کہا کہ ہم اس ان جذبات کو مار دیتے ہیں نفس خوشی ہے نا ان کے ہاں یہ سائیکولوجیکل امپاسبلٹی ہے جب تک انسان کی زندگی ہے اس کے اندر پیشن ایموشن سینٹیمنٹ جذبات یہ تو رہیں گے ان کو فنا نہیں آپ کر سکتے زاں کے اون گم اندر آ ماں کے دل دل کی گہرائیوں کے اندر ہے ابلیس تو گم ہوا ہوا تم یہ کیسے کر سکتے ہو کہ دل کو تو زندہ رکھو ابلیس کو مار دو وہ تو اس کی گہرائی کے اندر ہے یہ مشکل ہے کرنا کیا ہے بات مسلمان مسلمانوں کو سنا سارا حال حضور کی یہ ایک حدیث جو ہے اتنا اہم مسئلہ جو تھا خیر و شر کا دو دو لفظوں نے حضور کے حل کر کے ڈالوں یعنی یہ چیز تھی نا صاحبہ نے آپ نے یہ کہا تھا کہ ابلیس تو ہر قلب کے اندر ہوتا ہے کوئی ایسا فرق نہیں جس کے قلب میں نہ ہو تو انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا آپ کے کلب میں نہیں ہوتا یہ یوں آئی ہوئی ہے نا ان کو حیرت ہوئی آپ نے کہا کہ ہر فرد کے قلب کے اندر ہوتا ہے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ کے قلب میں بھی ہوتا ہے کہنے کہ نیس آپ کے قلب میں پھر آپ نے کیا کیا کہنے میں نے ان کے مسلمان کر لیا یہ لفظ ہی کیسا ہوتا تھا یہ اتنا اہم مسئلہ خیر و شر کا دو لفظوں کے اندر کس خوبصورتی سے اس کو طے کر کے رکھ دیا ہے ٹھیک ہے قوت وہی رہے گی اس کو میرا قوانین نے خدا بندی کے تابے لے آئی اس کو مسلمان کر لیجیے خیر بن گیا میں نے یہ کیا ہوا تم بھی یہ کرو مار تو نہیں سکتے اس کو ہاں ہاں ہاں کیا مقام ہے اس رسول کا اما تو چیزیں زندگی ہے طرح باشد مسلمانش کنی کیسے کشتا ہے شمشیر قرآن کشتن مشکل تھا نا کشتہ شمشیر قرآن کنی <laughs> وہی لفظ کشتہ لے آیا قرآن کی شمشیر کسی کو جان سے نہیں مارتی اس کو ہم نے تابے لیا آپ نے دیکھا دونوں کشتہ میں فرق کیا ہے یہاں مسلمان ہو جاتا ہے کشتہ ہے شمشیر قرآن اور وہ جو تصوف ہے وہ اس کو ویسے فنا کرنا چاہتا ہے وہ کہتا فنا نہیں ہو سکتا اس کو کشتہ شمشیر قرآن بنائیے تاکہ یہ اس کے سامنے جھک جائے ال جلال بے جمال الماؤں لیکن اگر تو یہ نہیں کرتا اور اس کو بے بے زبان چھوڑ دیتا ہے جلال ہی جلال رہتا ہے قوت ہی قوت رہتی ہے جمال ساتھ اس کے نہیں آتا الماؤ از فراق بے وطال الماؤ املیز فراق ہے نا خیر سے اگر اس کے ساتھ پھر سے نہیں تم اس کو ملاتے تو اس کے بعد تو پھر الماؤں علم بے عشقست از تاغوتیاں وہی کے بغیر علم جو ہے خالص ابلیس کی اور سرکشی ہے علم با عشقست از لاہوتیاں یہ ملائکہ کی صفات پیدا کرتا ہے انسانوں کے اندر بے محبت علم و حکمت مردائے عقل تیرے بر نا خردائے عشق کے بغیر رہی کے بغیر علم و حکمت بے جان ہے عقل ہوتی ہے لیکن کبھی نشانے کے اوپر نہیں لگ سکتی رہی کی روشنی میں جب عقل کو تیر کرائیں گے ٹھیک نشانے کے اوپر وہ اس وقت جا کے پڑے گی نندا از دیدار کن وہ جو جلوہ خداوندی ہے قرآن کے اندر محفوظ اس کے نور سے ان اندھوں کو روشنی بخش بینائی عطا کر دو لہبرا حیدر کرار کن جلال ویسے کا ویسا ہی رہے لیکن اس کے استعمال کا مقام جو ہے یہ بدل جائے دو لہبرا حیدرے کرار کن یہ چیز تھی جی جو افغانی نے <clears throat> وہ کمات عالم قرآن کے نام بڑے خوبصورت ہیں اس لیے اگر وہ ٹکڑا نہ ہوتا عورت کے متعلق تو یہ بڑی بلندی کے اوپر پہنچتے ہوئے ہیں یہ مقام خیر کوئی کالی ہانڈی چل دیں ہوں نا بنا کے کوئی کالی ہانڈی بھی ہونی چاہیے یہ چار لفظ جی زندہ روز پھر ایک اور سوال کرتا ہے محکم آتے وان کتاب تم نے بیان کر دیے قرآن سے اس کے محکم ہست عالم فنور اندر کے وہ جو عالم قرآنی ہے وہ پردے کے اندر ہے پردرا از چہرہ نہ کچھ آئے چرا کیوں نہیں وہ پردہ اٹھاتا چہرہ سے از زمیر ماں برون نائد چرا اندر کیوں چھپا ہوا ہے بڑا عجیب سوال ہے اور اس کا جواب جب آپ دیکھیں گے حلیم پاشا کے الفاظ سے بڑی بلندیوں تک لے گیا اقبال مضامی کو ایک ماں یک عالم میں فرسودہ ملت اندر خا کے اون آسودہ مری ہوئی ہے رقت سوگے سینا تادارو کرد کہیں بھی حالانکہ یہ قومیں اتنی اتنی جرال انگیز قومیں تھیں ان کے سینے کے اندر بھی سوز ختم ہو چکا ہے کیا بات ہے یا مسلمان اردو یا قرآن ہو محنت کی کرتا ہے سی گل سنا صاحب احمد خام خان دھوکے دلچسپ رکھا ایمان کی گل کر یہ مر گیا کہ صلاحیت باقی نہیں رہی ہے جی، زندہ کر سکے یعنی یہ انتہا ہے فرسٹریشن کی جہاں اتنا بے باک ہو جاتا ہے یہ بات بتا اب کس کا جواب دے گا ساتھ سے یہ آپ نے جانا ہے وقت ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ستمبر انیس سو اڑسٹھ کی چودہ تاریخ ہے شام کے وقت ہم گلبرگ میں مجلو کے فلندرا میں اس بار کی نشست جاوید نامے کے سوتا چوراسی سے بات شروع ہوتی ہے آخر میں زندہ روڈ میں یہ ڈائریکٹ بات پوچھ رہی تھی خدا کے لیے یہ بتاؤ کہ وہ جو عالم جس نے خلافت آدمیت کو یہاں قائم کرنا ہے جس نے کتاب کی محکمات کو شکل میں لانا ہے وہ حجاب کے اندر کیوں ہے وہ باہر کیوں نہیں آتا بڑا عمدہ سوال تھا اور میں یہ عرض کروں عظیزان من میرے نزدیک اس اگلے حصے میں جو کچھ اقبال نے کہا ہے اگر یہ شخص ساری عمر میں اتنا ہی دکھ جاتا تو اسلام کی پوری خدمت کر جاتا یہ اتنی جامع چیزیں ہیں مجھے خطے کے اندر یہ سب کیا گیا ویسے تو یہ پورا ہی آپ دیکھتے ہیں یہ فلک ہی نور اردا نور ہے لیکن یہاں پہنچنے کے بعد تو بات بڑی کھل کے کہہ دیا جو اس میں کہنی وہ کیوں حجاب میں ہے کیوں نہیں باہر آتا یہی چیز ہے جو روز ہم آپس میں کرتے رہتے ہیں اسباب سے امت کیا ہے یہ سب کتابیں زندہ ہونے کے باوجود کیوں نہیں وہ نمود میں آتی کہ پیدائی تیری اب تک حجاب آ میل ہے روتا ہے یہ ہے نا یہی چیز اس کی کہ پیدائی تیری اب تک حجاب آ میل ہے ساتھی ہے حرم کے دل میں سو آرزو تک نہیں ہوتا کہ پیدائی تیری اب تک حجاب آمیز ہے سر بڑی عجیب چیزیں ہیں جو کہا جاتا اور یہ روتا ہی اسی چیز سے تھا کہ پیدائی تیری اب تک حجاب آمیز ہے ساتھی یہی ڈائریکٹ اس نے سوال کیا ہے از ضمیر ماں برون نائے کرا اور جو جواب دیے ہیں اس نے صاحب اس کے بعد بات ساری کر دیا اسی کی تشریح ہے جی جو ہم ساری عمر کرتے آ رہے ہیں اسی کی تشریح ہے جو آج اس ٹائٹل میں آ گئی ہے یہ چیز نام اس بات یہ کرتا ہے کہ اگر چیز یہ ہے تو کچھ ہوا ڈائریکٹلی جواب دیتا ہے کہ دین حق حق خاص یہ ایک حقیقت ہے this is the statement of fact اور وجہ اس کے یہ ہے کہ زا کے ملا مومی نے کاف گارا اب سیدھی سی بات ہے کہ دین حق کافری سے بدتر اس لیے کہ جو بھی دین حق کے اندر ہے وہ تو تو اس کو کافر منایا جا رہا ہے یعنی کیسی عجیب منتقل ہے اس میں مومن سے ملے گا کہاں سے تم نے ایک شخص بٹھایا ہوا دروازے سے کہ جو اس کے اندر آئے اس کا منہ کالا کر دیا جائے تم پوچھتے ہی ہو کہ صاحب جتنے اندر یہاں یہ بیٹھے ہیں ان کے منہ کالے کیوں ہیں وہ کہتا ہے اس لیے ہے کہ دروازے تم نے ایک بٹایا ہوا ہے بری دیکھے دیکھو یہ زاں کے آپ دیکھتے ہیں کتنے زور کی بات کیا گیا زاں کے ملا مومن کافر گرف اور اب آیا ہے جی ملا کے تقابل میں یہ خود <coughs> وہاں سکیے گا آج حالت خراب ہے میری کہتا شبن میں ماں نگاہ ماں یا مست ہماری کیفیت یہ ہے کہ ملت اسلامیہ کا سچائی کا دین کا ایک شبنم کا قطرہ بھی کہیں ہمیں نظر آ پڑتا ہے نہیں ہم سمجھتے ہیں سمندر گر گیا اس وقت کیفیت ہے کہ نے نگاہیں وہ یم ماں شبنم است یہ آپ دیکھیے اس ماں کو سارے مسلمان تداشی مسلمان کوئی مسلمان اس کو نظر نہیں آتا ان میں بیٹھا ہوں کیفیت ہے کہ ان کے نو ہزار ہزار میں سے نو ہزار نو سو ننانوے جو ہے جہنم رسید کرنے کے قابل کل کو اگر اسلامی حکومت بھی قائم ہو جائے گی تو سال بھر کے نوٹس کے بعد سب کو پتہ یعنی دیکھ لیجیے جی تقابل دین کا درد رکھنے والوں کی کیفیت یہ کہ شبنم کا قطرہ بھی اگر ان کو ملتا ہے اس میں سے تو ان کے نزدیک وہ سمندر ہے ملا کے نزدیک یہ اتنا بڑا سمندر جو ہے ملت کا یہ شبنم کے قطرے کے لیے بھی قیمت نہیں رکھتا یعنی یہ چیز ذرا دیکھیے یہ مذاق کی بات نہیں ہے کہ سال بھر کے بعد یعنی جتنے مسلمان یہاں ہوں گے ان میں سے جتنے تو ہماری جماعت میں شامل ہو جائیں گے ان کو چھوڑ کے باقی سب کو قتل کر دیا جائے گا دیکھیے یہ یم جو ہے شبنم کیسے بنتا ہے اس کی نگاہ کے بات ہم نے شروع ہی کی ہے جی سعید علیم کا جواب دیتا اقبال کے ڈائریکٹ کوشچن کا کہ وہ عالم جس کے انتظار میں ہم اس طرح سے بےتاب ہو رہے ہیں بے حجاب کیوں نہیں ہوتا ایک مصرے ایک مصرے میں بات کہہ دی جی کہ زہاں کے ملا مومن کافر کافرا تھا بس یہ ہے جی اس کی وجہ اور ملا کی کیفیت یہ ہے کہ اب اگلے شیر جتنے بھی ہیں جی ملا کے متعلق آئے ہیں یہ جی تحریریں یہ ان کی کتابیں ساری یہ کوئی کتاب ایسی نہیں جس میں اس نے دوسرے کو کافر نہ قرار دیا وہ ہزار برس کی ان کی قد و کاوش کا سارا محاصل یہ ہے جی ان کے ہاتھ لگا ہوا شب میں ماں نہ مرد در میں گاہے ماں یا مس کتنا پیارا ہے یہ آدمی گاہے ماں شبن مست یعنی قیمت ہی کچھ نہیں اس کے نزدیک آج شگرفی ہائے آ آ فروش عجیب رنگ پلٹتا رہتا ہے شگرفی ہا کیا بات کہی ہے جی؟ روح نئے رنگ پلٹتے کا چلے جانا عجیب عجیب چیز بناتے چلے جانا نئی نئی چیزیں پیدا کرتے چلے ہیں آپ روش دینا خروش ہوا اس کے ساتھ ذات ہوئے گردو دلش بے گانا ہے سوال ہی نہیں خدا کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں کوئی واسطہ نہیں ہے کہ ذرا سا بھی اپنے مفاد سے اونچا ہو کے یہ دیکھ لے ام کتاب افسانہ بے نصیب از حکمت سین نبی آسمانش تیرا از بے کوک بھی ایک ستارہ بھی تو ہے نہیں اس کے آسمان کے اوپر اس کی حیثیت یہ ہے کم نگاہ ہو کور ہرزا درد گرد مل اقول تھرد اقول یہ کبھی آپ نے ان کی کوئی کتاب پڑھی ہو تو پتہ چلے یہ کالا کیا ہوتا ہے جتنی ان کی کتابیں ہوتی ہیں یہ ہمیشہ ناظرانہ طریق سے کتاب لکھتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے یہ کالا فریق کے مخالف نے یہ کہا اقولو میں یہ کہتا ہوں ساری کتاب ہوتی ہے کالا ہو تو یہ ملتا فرد فرد مت بو ملا اسرار کتاب پورے مادر زادو دورے آیا پنجابی لکھی ہے فارسی ترجمہ کیتا کر کے <laughs> وہ قیامت ہے دین کافر فکر و تدبیر جہاد اور دین ملا فیس میل اللہ کے ساتھ فیس میل اللہ یہ فیس میل اللہ کی پنجابی کہہ دی ان کی صورت بھی یہ تھی جس وقت یہ جو آیا کرتے پاوے انگریزی پاوے اردو بولن ہاں بنتی سکندر کے متعلق جو لکھا ہوا ہے سوری را ہم بچو بچ دے کر فصے دار بخت پالا گرے تو یہ پڑھ گئے وہ گری پنجابی پڑے مالی ترجمہ ملا کے مقابلے میں مرد حق جانے جہانے چار تہا مومن کی یہ شان جانے جہانے چار سو ساری کائنات کا محسل اور بخلوت رہا ہائے ہائے وہ جو منہ ڈھانک کے ایک دفعہ ایک طرف چل دیا ہے از من بگو میرا یہ پیغام اس تک پہنچا دوں ایس افکارے تو مومن را حیات از نفس آئے تو ملت را سبا دیکھو جی وہ فکر سے مومن کو حیات از نفس آئے تو ملت را سبا جس میں قرآن عظیم آئین سست ہر سے حق خاص ہاش دین سست تیرا دین تو خاص مفتن تھا بات آئی نا ماں حجاب میں کیوں ہے دین گفتن دین گفت کلیمی چند باشی سر دادا دارا دیکھو جی چھوٹی سی بار کے دو لفظوں میں کیا بات کا کیا ہے جی وہ فروز نہیں نہ اگلا اگلا شیر آیا فروز ہاں دستے قدیمی دارا داراستی نور قدیمی شابرا بیا فروغ نور قدیمی شابرا بیا فروغ دستے قدیمی دارا ٹیمی دست کلیم کا آستین کے اندر ہونا مانے کیا رکھتا ہے تو کلیمی چند باشی سر لگوں دست خیش از آستیں آور بروں کوئی بات یہاں کہہ گیا سرگزشتے ملتے بیزا بگو با از الوسط صحرا بگو کیا حسین تکلیف ہے سے تو مستنیر اور بچوں چلو ادھر سے تو مستنیر از مصطفیٰ باز گو آخر مقام ماں کجا چیخ اٹھتا ہے ایسے مقام کیا اب مرد حق کے متعلق کہا وہاں اللہ کے متعلق کہا تھا مرد حق اور کس نگیرت رنگ ہوں جہارا جز بچش میں خود نہ بینا پہلی چیز اس کی یہ ہے جی کہ تکلیف تو قسم اس کے پاس نہیں سکتی مرد حق از کس گیرت رنگ بو مرد حق از حق پذیرت رنگ بو بے رنگ بھی نہیں ہوتا بے رنگ تو زندگی ہو ہی نہیں سکتی تھا رنگ لیتا ہے سبغت اللہ ہے وہ مانا سنو میں اللہ سبغا مرد حق از حق پذیرت رنگ و بو ہر زمان اندر تلش جانے دیگر جان کی تازگی کے لیے یہ کہ ہر زمان اندر تلش جانے تلش جانے دیگر ہر زمان پورا چو حق شانے دیگر اس ہمیشہ یہ جو ہے کلا یومن ہوا کی شان اس سے یہی مطلب لیا کرتے تھے کہ خدا جو ایک ریالٹی ہے وہ ہمیشہ محسوسات کے اندر جلوہ پیرا ہوتا ہے اور ہر زمانے کے تقاضے سے اپیرنس اس کی جو ہوتی ہے اس تقاضے کے مطابق ہوا کرتی ہے کلّا یومن ہوا شیشان کے معنی وہ یہ دیا کرتے تھے اسی لیے وہ کہتا ہے کہ ہر زم اوڑا بھی شام کے وقت ٹیلی فون کیجیے اس سے پہلے نہیں شام کے وقت آپ کی ٹیلی فون کی وجہ سے لگا رہنا دیتا ہوں میسج ضروری آ جاتا ہے ہر جمع اوڑا کیوں شانے شان دیگر راز ہا با مرد مومن باس دو شرح رمزے کلّا یومن باز گو یہ وہی آ گیا نا کلّا یومن ہوا جز حرم منزل نہ دار کارواں جز حرم منزل نہ دار کارواں غیر حق دل نہ دارد کارواں یہ قافلہ امت کے متعلق تو یہ چیز ہے ملوی گوئم کے راہش دیگر وہ جو چلا آ رہا ہے روایتی اس کے یہاں کا راستہ راستے توسی کے اوپر چلا جا رہا ہے مصیبت یہ ہو گئی کہ کارواں دیگر نگاہش دیگر دیگرست نہیں ہے اور ان کی نگاہ کا زاویہ بدل گیا ہے ورنہ اصل کے اعتبار سے تو منزل ہوئی ہے اس شخص کی غیر حق کوئی دوسری چیز ہی نہیں کہ جو اس کو لینی چاہیے لیکن نگاہ کے زاویے بدل گئے کارواں کی وہ کاروانی حیثیت نہیں رہی ہے وہ کچھ اور ہو گیا ہے ملت کچھ اور ہو گئی ہے یہ تو سعید حلیم نے بات کی صاحب اب افغانی بنتا ہے بڑی خوبصورت چیز ہے اب حدیث مصطفیٰ داری نصیب کہتا تم نے قرآن کی آیت تو یہ پڑھی ہے کہ تملہ یوم جو حدیثہ میں تم نے حدیث مصطفیٰ بتاتا ہوں حضور کی ایک حدیث ہے کہ جس کا جھٹکا کر دیا ہوا ہے ملا نے اسلام غریب ہے اور اس کے بعد غریبوں میں ہی رہا غریبوں میں بھی رہے گا تو غریبوں کو پھر کھلاتے ہیں یہ کیا ہے صاحب جو غریب ہو اسلام ہے ہی پہلے اور پھر دس دن کیا وڈے وڈے بڑے اندھیلا حرام دردیاں کر دیا ہے یہ یعنی یہ کیفیت ان کی میں نے بھی اچھے اچھے ان کے یہاں کے جو پڑھے لکھے فارغ تصویر نامے جو بند کے تھے ان کو یہ ترجمہ کرتے ہوئے سنا اور ان سے پوچھا کہ صاحب یہ آپ عربی زبان کا یہ فکرہ کہہ رہے ہیں یہ عربی زبان میں غریب کے معنی مفلس کہیں ہیں بھی زبان عربی بولتے ہیں اس کا ترجمہ آپ پنجابی میں کرتے ہیں سر غریب تو غریبا عربی زبان میں غریب تو کہتے ہی اجنبی کو ہے نادر چیز کو کہتے ہیں بڑی عجیب چیز تھی کہ یہ ایک نادر چیز ہے یہ اور جگہ نہیں تمہیں ملے گا یہ یہی آ کر ملے گا اور نادر ہی رہے گا یہ ہمیشہ دوسروں کے ساتھ نہیں ملے گا یہ ان میں سے نہیں ہوگا یہ ندرت اس کے اندر ہوگی غرابت کے معنی ندرت کے ہوتے ہیں اصل میں عربی زبان کے اندر کوئی شاید جو نادر ہو باقیوں جیسی نہ ہو الگ تھلگ ان سے نظر آئے ان میں کا نہ ہو اسے ہی ہمیشہ غریب کہتے ہیں اسی لیے مسافر کے معنی میں تو یہ استعمال کر لیتے تھے کہ اس شہر کے اندر وہ میں کا نہیں ہوتا معنی اس کے ان کے ہاں ہمیشہ غرابت کے ندرت کے معنوں میں آتا ہے کہ نادر چیز ہے یہ اس معنی میں آتا ہے دین حق اندر جہاں آمد غریب بات و گوئم مانیے ای ہر سے غربت غرم نیست فکر اہل ذکر غریبی نہیں ہے یہ بکر ورژن جسے معنی ہوتے ہیں حرف سے کہتے ہیں ایسا ہر جو اچھوتا سا ہو اچھوتا سا یہ لفظ جو ہے یہ بکر کے معنی ورجن ہوتے ہیں فخر جو ہے اس کے معنی صبح ہوتے ہیں اب کار اس کی جمع آتی ہے بکرو بکر کہتے ہیں ورجن کو اس کی جمع بھی اب کار آتی ہے حرف ذکر کے معنی ہوتا ہے کا لفظ یہ ایک ادب کی اصطلاح ہے کسی مضمون کو اچھوتا کہنا اس کو عربی والے جو ہیں وہ بکر یا افطار کہتے ہیں یہ ایک اچھوتا کا لفظ ہے میں تمہیں اس کے معنی بتاتا ہوں اس کے معنی فقیری نہیں ہے غربت دین سے فقرے اہل ذکر مسلمان کی خصینری نہیں ہے یہ شہر عام مردے کے صاحب جستجو غربت دی ندرت آیا تقدیر تکلیف جو تھی ساری ختم ہو گئی تھی اس میں جب ندرت آئی اس نے کہا تھا نا کہ ہر سما وہ فی فی لہ جاوی ہوا فی شان اس نے کہا تھی یہ شان کے معنی یہ ہے حضور نے جو بیان کر دیے ہیں کہ ہر دور میں اس کی جو آیات ہے اس کے اندر ندرت ہوگی اس لیے صاحب جستجو کی ضرورت ہے صاحب جستجو یہ چیز پالے گا کہ ہر دور کے اندر ان کی اس کی آیات جو ہے اس کے معنی جو ہے وہ نادر آئیں گے غربت دی ہر زمان نو دیگر نقطرا دریا بغر داری نظر دل بآیات مبین دیگر بند یہ دیگر سے آ گیا نا ندرت ہے وہ جو فرسودہ چیزیں چلی آتی ہیں تمہارے ہاں وہ نہیں اس کے معنی دیں گی دیگر ببن تا بگیری اصرے نو رات در سمن کیا بات ہے ساری اس کے اندر کیا چیزیں کہہ گئی کسنمی دادت اسرار کتاب شرکیاں ہم غربیاں در پیچ و تاؤ اب ان سردیوں اور گرمیوں میں سے جو فرسودگی کھا رہی تھی اس میں ایک نئی چیز پیدا ہوئی تھی اس بال کے دور میں وہ تھا ایک ہی نادر چیز آئی تھی نا ہمارے دور میں اس کے دور میں اب اس نادر چیز کو افغانی سامنے لیتا ہے کیونکہ یہ تو روس ہو کے آیا تھا روسی اور نقش نبی انداز آب و نا بردندو در باغ کم کی گل کی لیکن یہ کی علاج یعنی ایک ہی مصرے کے اندر یہ آپ دیکھیے جی، یہ ادھر کے رکھ دیے ساری کمیونزم یعنی ان کو کریڈٹ بھی دے رہا ہے ڈیول کو کہ نقش نبی انداز تن جس میں کوئی شبہ نہیں ایک نادر چیز وہ لائے ہیں کونگی فرسودگی سے الگ ہو گئے ہیں لیکن کیا مصیبت ہے کہ آب و دو نیند اور ایک ہی نے آرمی کے سب ختم حق ببین حق گوئے از غیر از حق مجو یا دو حرف از من بآ ملت ہوگو اب افغانی پیغام بھیجتا ہے روس کے نام یعنی اقبال روس والوں کو پیغام بھیجتا ہے پہلے تو گلا ہے اس چیز کا کہ یہ سارا کچھ جو تم کر رہے ہو مسلمانوں کو کرنا چاہیے لیکن اس مسلمان قوم کے متعلق کیا بتایا جائے کہ منزل و مقصود قرآن دیگڑ رسم و آئین مسلمان دیگر یہ اگر تمہیں یہ ہوگا نا مدد مٹانے کے لیے اٹھے ہو تو وہ ٹھیک ہے مسلمان کا مدد